بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ و نور شمارہ چھ سو انسٹھ نئے سال کا روز نامچہ اللہ تعالیٰ نئے سال کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے آج حجاز مقدس میں یکم محرم الحرام چودہ سو چالیس ہجری کی تاریخ ہے ہمارے ہاں بھی کل یہی تاریخ ہوگی اور جب ساری امت مسلمہ ایک چاند پر آ جائے گی تو ہر جگہ تاریخ بھی ایک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ چلیں آج نئے سال کا روز نامچہ یعنی ڈائری تیار کرتے ہیں کچھ کام تو خود بخود ہوں گے محرم الحرام شروع ہوتے ہی کچھ کام تو خود بخود شروع ہو جاتے ہیں آغاز محرم میں حضرت امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تذکرہ مہکتا ہے چونکہ آپ سے محبت رکھنے والے افراد آپ کا دن منانے کی بجائے آپ سے روشنی پانے کی زیادہ فکر رکھتے ہیں اس لیے امت میں باقاعدہ یوم فاروق اعظم نہیں منایا جاتا جبکہ بعض لوگ مناتے بھی ہیں مگر عمومی ماحول چودہ سو سال سے یہ دن نہ منانے کا ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شان جلال اور انوارات کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ایک مسلمان کو پورا مسلمان بننے کے لیے چاروں خلف راشدین کی سیرت کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے یکم محرم کے بعد پھر پانچ محرم کے دن ہمارے مخدوم مرشد حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کا عرض شروع ہو جاتا ہے سنا ہے بڑی دھوم دھام ہوتی ہے کوئی بہشتی دروازہ بھی کھلتا ہے نماز وغیرہ کی زیادہ فکر نہیں کی جاتی البتہ قوالی اور سماع کا زور رہتا ہے حالانکہ حضرت بابا جی اسی روح کے آخری دن یعنی چار محرم کی مصروفیات کے بارے میں سوانح نگار لکھتے ہیں حضرت بابا جی شیخ الاسلامی والمسلمین فرید الدین مسعود ذوالحجہ کے آخر میں بیمار ہو گئے زندگی کا آخری دن یعنی چار محرم بیماری کی تکلیف کی وجہ سے بے چینی اور تکلیف میں گزرا مگر تمام نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کیں اور تمام وظائف بھی پورے کیے پھر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر آپ پر بے ہوشی تاری ہو گئی کچھ دیر کے بعد ہوش آیا تو آپ نے مولانا بدرالدین الدین اسحاق سے پوچھا کہ میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے مولانا نے جواب دیا کہ حضرت عشاء کی نماز وطر کے ساتھ ادا کر چکے ہیں اس کے بعد آپ پھر بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو فرمایا کہ میں دوسری مرتبہ نماز ادا کروں گا اللہ جانے پھر موقع ملے یا نہ ملے مولانا بدرالدین کہتے ہیں کہ اس رات آپ نے تین مرتبہ عشاء کی نماز ادا کی پھر آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا وضو کیا دو رکعت نماز ادا کی پھر سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں ہی آہستہ آواز سے یا حیو یا قیوم پڑھتے ہوئے محبوب حقیقی سے جا ملے یہ ہے اصل بہشتی دروازہ نماز سجدے اللہ تعالیٰ سے آخری دم تک وفاداری کاش عرش میں شریک لاکھوں افراد کو بھی حضرت بابا جی کا یہ اصلی درد اور اصل پیغام پہنچے لوگوں نے نعوذ باللہ ایسے عظیم بزرگوں کو بھی بلدیہ کا کونسر سمجھ لیا ہے کونسلر سمجھ لیا ہے جو کہ بس ان کے دنیاوی مسائل حل کراتا رہے حالانکہ اللہ والوں سے اللہ کا راستہ پوچھا جاتا ہے پانچ محرم کے بعد پھر ہمارے محبوب سید و شباب الجنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر سوگ شروع ہو جاتا ہے جو کہ بہت خطرناک صورت اختیار کر جاتا ہے پورا ملک سیاہی امنی خوف اور ہنگامہ آرائی کا شکار ہو جاتا ہے حضرت سیدنا بابا حسین شہید رضی اللہ عنہ نے اپنے بابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت کبھی اس طرح منایا ہوتا تو پھر ہمارے لیے بھی جواز نکلتا کہ شہدائے کرام کے دن اس طرح منایا کریں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ بہت ہی عظیم مقبول محبوب برحق اور مقتدا شخصیت کے مالک ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے ساتھ اپنی نسبت بڑھائیں محبت بڑھائیں اور ان سے جرات عظیمت اور حکمت کے اسباق پڑھیں مسلمان اگر اپنے سال کا آغاز ذکر عبادت روزہ دعا اور خوشی سے کریں تو کتنا اچھا ہو ابھی تو اکثر مسلمانوں کو یہ تک معلوم نہیں ہوتا کہ ان کا اسلامی سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا منصوبہ بندی کر لیں ہر انسان خسارے میں ڈوبتا جا رہا ہے مگر وہ جو اپنی زندگی کے اوقات ایمان عمل صالح حق کی دعوت اور صبر کی دعوت میں خرچ کر رہے ہیں اس لیے ہمارے نئے سال کی منصوبہ بندی بھی انہی چار چیزوں پر منحصر ہونی چاہیے اور ہمیں روز اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں خسارے سے بچا ان الانسان لفی خسر فرمایا تمام کے تمام انسان خسارے میں گرتے جا رہے ہیں مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ کیے اور حق کی دعوت دی اور صبر کی تاکید کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو خسارے سے بچائے اور سورہ والعصر اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ سورہ مبارکہ ایک پوری کتاب ہے ایک مکمل نصاب ہے اور پوری پوری تاریخ ہے بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم گھاٹے نقصان اور خسارے سے ڈر جائیں اور اس سے بچنے کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنا وقت اور اپنا سب کچھ لگا دیں اس لیے سال کے آغاز میں ہی ترتیب بنا لیں کہ اس سال کے گھاٹے اور خسارے سے کس طرح بچنا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں پڑھنا کیا لکھنا ہے اور کیا نہیں لکھنا کیا سوچنا ہے اور کیا نہیں سوچنا ہمیں اپنی زندگی کا روز نامچہ خود تیار کرنا ہے ہمیں اپنا حساب خود لینا ہے تاکہ آگے دردناک حساب اور عذاب سے بچ جائیں اگر اس سال ہم اپنی نماز ٹھیک کر لیں مکمل ٹھیک مکمل مضبوط اور مکمل جاندار اور ہم اس سال اپنا جہاد ٹھیک کر لیں مکمل اخلاص قربانی اور وفاداری والا جہاد تو انشاءاللہ اللہ خسارے سے بچنے کے چاروں لوازمات مکمل ہو جائیں گے پہلی چیز کلمہ طیبہ یعنی ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بغیر نہ ہم انسان ہیں نہ مسلمان اس کلمہ کے بغیر نہ زندگی اچھی نہ موت اس کلمہ کے بغیر نہ دنیا کامیاب نہ آخرت کامیاب ابھی تک تو کئی مسلمانوں کو کلمہ طیبہ صحیح تلفظ سے پڑھنا نہیں آتا روز درست پڑھیں اور مسلمانوں کا کلمہ درست کریں بہت سے مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کا معنی اور مطلب معلوم نہیں ایمان چاہیے تو روز اس کے معنی پر غور کریں اور مسلمانوں تک پہنچائیں اکثر مسلمانوں کو کلمہ طیبہ کے تقاضے معلوم نہیں روز ان تقاضوں کو معلوم کریں اور آگے پہنچائیں ہم اگر اپنی زندگی کو کلمہ طیبہ کے دائرے میں بند اور محدود کر دیں تو ہماری ہر تنگی دور ہو جائے گی کیونکہ کلمہ طیبہ کا دائرہ زمین سے بھی بڑا ہے اور آسمانوں سے بھی بڑا ہے روز ذوق و شوق کے ساتھ بارہ سو بار کلمہ طیبہ کا ورد اور کچھ وقت ایک سانس میں زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی کوشش اور کبھی تنہائی میں آنسوؤں کے ساتھ کلمہ کا ورد اور اس سب سے عظیم الشان نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا ہم اس سال تین سو پینسٹھ افراد تک کلمہ طیبہ کی یہ دعوت پہنچا سکتے ہیں نیت اور عزم کر لیں دوسری چیز اعمال صالحہ اعمال صالحہ وہ اعمال جن کے کرنے کا حکم ہمارے محبوب مالک اللہ جل جشانوں نے ہمیں دیا ہے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کر کے دکھایا اور ان کی ترغیب دی ان اعمال میں سب سے اہم اسلام کے پانچ فرائض ہیں نمبر ایک نماز نمبر دو زکوٰۃ نمبر تین رمضان المبارک کے روزے نمبر چار حج بیت اللہ نمبر پانچ جہاد فی سبیل اللہ یہ فرائضی ہماری زندگی کا مقصد اور ہماری زندگی کا حاصل ہیں پھر درجہ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جن میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اپنانا ہے جن میں اہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مبارکہ کو اپنانا ہے اور پھر درجہ ہے نوافل کا اس سال ہم اپنے یہ تمام فرائض مکمل سیکھیں مکمل ادا کریں اور مکمل ادا کرنے کی نیت کریں اعمال صالحہ کی تشریح بہت تفصیل مانگتی ہے آج بس یہی خلاصہ کافی ہے تواسی بالحق حق کی تاکید کرنا یہ لازمی کام ہے اس کے بغیر نہ دین مکمل نہ خسارے سے پوری حفاظت ممکن ہمارے اس دور میں حق کی دعوت ایک ایپ بنا دی گئی ہے اور ایک جرم بنا دیا گیا ہے دین اسلام کا ہر حکم حق ہے جہاد حق ہے آخرت حق ہے آج اچھا آدمی وہ سمجھا جاتا ہے جو کسی کو کچھ نہ سمجھائے نہ اپنی اولاد کو دین کے معاملے پر روکے ٹوکے اور نہ اپنے گھر کی خواتین کے دین کی حفاظت کرے آج مسلمان عورتوں میں کیسا بے پردہ اور گندہ لباس رائج ہو رہا ہے آج بار بار عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں آج ہر باطل چمکدار اور ہر حق امت قدامت کی نشانی بنا دیا گیا ہے آج حق کی دعوت دینا اپنے امن کو خطرے میں ڈالنا ہے اور لوگوں میں غیر محبوب ہونا ہے مگر ہمیں اپنے رب کا حکم مان کر یہ کام کرنا ہوگا خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہر طرح کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر تواسی بےصبر گرتے کو تھامنا بھاگنے والوں کو واپس لانا لیٹے ہوئے افراد کو اٹھانا خوف زدہ مسلمانوں کی ہمت بڑھانا تھک جانے والوں کو نہ تھکنے دینا مایوسی کے گڑھوں میں گرے کو نکالنا حق کی دعوت آئے گی تو شیطان کے حملے ہوں گے اور شیطانی قوتیں مکمل طاقت کے ساتھ سامنے آ کھڑی ہوں گی جب دین کے راستے میں تکلیفیں آتی ہیں تو صبر آسان نہیں ہوتا بڑے بڑے ہاتھی پھسل جاتے ہیں آخر بلا وجہ ماں باپ کی گالیاں سہنا اپنی پرنور داڑیوں پر تھپڑ برداشت کرنا فور چڈول کی حیوانی پابندیاں جھیلنا آئے دن قید و بند کے خوف میں رہنا یہ سب آسان تو نہیں ہے مگر کچھ لوگ مسلسل اپنا یہی کام بنا لیں بلکہ ہر کوئی اس کام کو اپنا لے کہ ہم نے امید کی روشنی کم نہیں ہونے دینی ہم نے حوصلے کا بازار ٹھنڈا نہیں ہونے دینا ہم نے حق کے دائیوں کو ہر طرح سے سنبھالنا ہے آخر قرآن میں حضرات انبیاء علیہ السلام پر آنے والی مصیبتوں کے تذکرے کس لیے ہیں ان تذکروں کے سے ہر زمانے میں آکسیجن ملتی ہے توانائی ملتی ہے تواسی صبر یعنی ڈٹے رہنے کی تاکید کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے میں آپ کو سنبھالوں اور آپ مجھے سنبھالیں کوئی چھوٹا گر رہا ہو تو ہم اسے کہیں بیٹے معاذ اور معوذ کو دیکھو کوئی جوان گر رہا ہو تو ہم اسے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی یاد دلائیں کوئی بڑا گر رہا ہو تو ہم کہیں حضرت بس روشنی آنے والی ہے تھوڑی سی ہمت اور فرما لیں وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھیں فدائی بے چین ہوتے ہیں کہ نمبر نہیں آ رہا گناہ میں نہ ڈوب جائیں تب ہم ان کو پاکیزہ سہارا دیں کوئی خوف پھیلا رہا ہو تو ہم حسب نعم الوکیل کا نعرہ مستانہ عام کرنا شروع کر دیں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 وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا إله إلا الله محمد رسول الله